حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر پچاس